<coughs> پارے نمبر چار اس صفحے کو پھر دیکھیں اس کا مختصر ترجمہ اور مطلب <coughs> بتایا جائے گا <coughs> اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن إن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا الكتاب يردوكم يردوكم بعد إيمانكم كافرين صدق الله کم العظيم لن تنالوا البر ہرگز ہرگز نہیں تم پا سکو گے بھلائی نیکی کا اعلی درجہ حتی یہاں تک کہ تم فکو تم خرچ نہیں کرو گے مما تحبون اس میں سے جس کو تم محبوب رکھتے ہو کیا مطلب ہے ان آیات کا ہر چیز میں معیار ہوتا ہے کوئی چیز اعلیٰ معیار کی ہوتی ہے کوئی چیز سے کم درجے کی ہوتی ہے ایسے انسانوں میں بھی ہے کوئی انسان بڑا قیمتی ہوتا ہے کوئی اسے ذرا کم قیمتی ہوتا ہے ایسے ہی ولایت کے درجات ہیں ایمان کے درجات ہیں کسی کا ایمان ذرا کم درجے کا ہوتا ہے کسی کا ایمان اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان آیات میں اگر کوئی آدمی نیکی کے اعلیٰ درجے پر پہنچنا چاہے اعلیٰ درجہ اس کو مل جائے پہلی پوزیشن مل جائے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں میں سے خرچ کرے جو چیزیں اس کے نزدیک پسندیدہ ہوں اور محبوب ہوں ورنہ تو ہر چیز خرچ کرنے میں ثواب مل جائے گا ہر چیز خرچ کرنے میں ثواب تو مل ہی جائے گا اللہ کے لیے کر لے گا خرچ تو لیکن اس میں فرمایا کہ اعلیٰ درجہ اگر چاہتے ہو تو محبوب چیزوں کو خرچ کرنا پڑے گا جن کے ساتھ تمہیں خاص لگاؤ ہے ان آیات کے نزول کے بعد صحابہ کرام نے اپنی محبوب چیزیں جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دیں کسی نے باغ دے دیا کہ اس سے زیادہ محبوب میرے پاس کوئی چیز نہیں کسی نے گھوڑا پیش کر لیا کہ میرے مال میں اس گھوڑے سے زیادہ کوئی قیمتی چیز اور پسندیدہ چیز نہیں <clears throat> کسی نے باندھی خرید وہ خیرات کر لی کہ اس سے زیادہ خدمت کرنے والی اور اس سے زیادہ قیمتی مال میرے پاس کچھ بھی نہیں تو یہ فرمائے کہ لن تنال البر ایمان والو تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پا سکو گے جب تک کہ تم ان چیزوں کو خرچ نہیں کرو گے جو چیزیں تم کو بہت پسند ہیں اور محبوب ہیں اور وما تنفقو من شہین اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے فعم اللہ علیم اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں کہ کون سی چیز خرچ کر لی کہاں خرچ کر لی کس جذبے سے خرچ کر لی اور کتنا اخلاص تھا کیسی محبت تھی اور کس موقع پر خرچ کر لی سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تو اسی کے بقدر اللہ تبارک تعالیٰ ہر شخص کو اس کا اجر دے دیں گے ثواب دیں گے ایک بات تو یہ ہوئی چونکہ یہود جو تھے یہ بہت ہی بخیل قسم کے لوگ تھے تو اس کے مقابلے میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ یہود کی طرح نہیں بلکہ تم اپنی پیاری پیاری چیزوں کو اللہ کے راستے میں خیرات کر لو دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ یہود نے اعتراض کیا تھا مسلمانوں سے کہ تم تو اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں ہاں، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام والسلام نے جن چیزوں کو حرام کیا تھا استعمال نہیں کرتے تو تم بھیدڑک دھڑک اس کو استعمال کرتے ہو جیسے اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ تو تم اس کو کھاتے ہو اور دودھ پیتے ہو یہ ابراہیم علیہ السلام والسلام کے اوپر حرام تھا اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ ابراہیم علیہ السلام والسلام کے اوپر اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ حرام نہیں تھا یہ تو عارضی طور یعقوب علیہ السلام نے اپنے لیے حرام کر لیا تھا نظر مانی تھی کہ اگر میری فلاں تکلیف دور ہو گئی تو میں اپنی محبوب چیز کو اللہ کے لیے چھوڑ دوں گا ترک کروں گا کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا ایک نظر معنی تھی اس کے بعد ان کے اولاد نے بھی اس کو ترک کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ ان کے اوپر وہ چیز حرامی ہو گئی تو ابراہیم علیہ والسلام تو یعقوب علیہ السلام سے پہلے ہیں انہوں نے کب اس کو ترک کیا تھا وہ تو استعمال کرتے تھے اور اگر تم مانتے نہیں ہو تو تورات لاؤ تم جو دعویٰ کرتے ہو کہ تورات میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام استعمال نہیں کرتے تھے کھاتے نہیں تھے گوشت گوشت اونٹ کا لاؤ تورات تو وہ گھبرا گئے اس چیلنج کو انہوں نے قبول نہیں کیا فرمایا کل تعام ہر قسم کا کھانا یعنی جو مسلمان اس وقت کھاتے ہیں تو یہ کھانا کان حل بنی اسرائیل یہ حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے اللہ ماں مگر جو حرم اسرائیل جو حرام کر لیا تھا اسرائیل اسرائیل نے اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل اس کا مطلب ہے عبداللہ اس کا مطلب ہے اعلیٰ نفسی اپنی ذات پر بس اپنی ذات پر حرام کر لیا تھا امت پر نہیں اولاد پر نہیں بس اپنے پرہیز کے لیے بھائی میں نے نظر مانی من قبل ان تنزل التورا اس سے پہلے کہ تورات نازل ہو تورات نازل ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے لیے اس کو کیا کر لیا تھا حرام کر لیا تھا اور اگر تم مانتے نہیں ہو فتو بِالتَّوْرَا لاؤ تورا لا تورات فت اور اس کو پڑھو ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو اپنے دعویٰ میں کہ ابراہیم علیہ السلام ہم ان کا گوشت نہیں کھاتے تھے اور یہ تورات میں لاؤ تورات ہم بھی دیکھیں ظاہر سی بات ہے وہ تورات میں تو تھا ہی نہیں اس کا مطلب تو یہ تو روٹ بولتے ہو فمن افطرا تو پس جس شخص نے بھاندا اللہ اللہ پر القدب جھوٹ ممباد ظالم کا اس کے بعد فولائکم کم تو یہی لوگ کیا ہیں ظالم ظلم کرنے والے ہیں تو بڑے ظالم ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف ایسی چیز نسبت کر لی جو بالکل جھوٹی تھی ابراہیم علیہ السلط کے بارے میں کہنے لگے ان کا گوشت کھاتے تھے یہ بھی جھوٹ ہے ثبوت کچھ بھی نہیں قل صدق اللہ اس کے جواب میں آپ فرما دیجئے بس جو اللہ نے فرمایا وہی سچ ہے وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کے اوپر اونٹ کا گوشت حلال تھا وہ کھاتے تھے اور مسلمان بھی کھاتے ہیں لہٰذا سچ یہی ہے فتب ملت ابراہیم حنیفہ تو اگر تمہیں دعویٰ ہے کہ ہم ملت پر ہیں تو پھر ان کی اتباع کرو چلو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ان کے طریقے پر حنیفن جو یکسو تھے ایک راستے پر چلنے والے باقی تمام راستوں کو چھوڑا ہوا تھا وما من کانمشرقین اور وہ مشرق بھی نہیں تھے یہود کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نصارہ کہتے تھے کہ نظارہ تھے عرب کے مشرقین کہتے تھے تو وہ ہمارے طریقے پر تھے اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی ماں کان ابراہیم یہودیوں ولا نسرانی ولا کن حنی ولیکن کن کان حنیفم مسلمہ وما کان مشرقی بہرحال اس کے بعد اور ایک اعتراض یہ یہودی اتنے بدبخت تھے اعتراض کے اوپر اعتراض اب اور ایک اعتراض لگایا کیا اعتراض کرنے لگے کہ جناب آپ تو کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت ملت پر ہیں ان کے طریقے پر ہیں ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا قبلہ تو بیت المقدس تھا ہاں اور وہ عراق کے رہنے والے تھے اور فلسطین میں رہتے تھے ہجرت کر کے ملک شام آئے تھے تو وہ تو مکہ گئے ہی نہیں کبھی ان کے قدم مبارک تو وہاں پڑے بھی نہیں آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا قبلہ جو ہے وہ کابت اللہ تھا تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی کہ تم لوگ جانتے ہی نہیں ہو کہ بیت المقدس سے پہلے تو بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی ہے پہلے تو فرشتوں نے پھر آدم علیہ السلام نے طوفان نوح کے بعد باقاعدہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی اور ثبوت کیا ہے بہت بڑا ثبوت کہ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائیں کہ مقامی ابراہیم تو موجود ہے وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ تعمیر فرماتے تھے کعبۃ اللہ کو اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ان کے قدم مبارک کے نشانات بھی اس میں پڑے ہوئے ہیں اس سے بڑھ کر زیادہ ثبوت کیا ہو سکتا ہے معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام السلام تو تشریف لائے یہاں تو یہ نشانیاں ہیں اس لیے تم جھوٹ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام مکہ شریف کبھی گئے نہیں اور کعبہ ان کا قبلہ نہیں تھا پھر بیت المقدس ان کا قبلہ تھا تو یہ تم غلط کہتے ہو اس لیے فرمائے ان اول بیت سب سے پہلا اگر سب سے پہلا گھر وزع للناس جو بنایا گیا لوگوں کے لیے للزی وہ وہی ہے بے قطع جو مکے میں ہے جو سب سے پہلا گھر تو وہ ہے بیت المقدس تو بعد بعد میں بنایا گیا ہے مبارکن یہ برکت والا ہے وہ ہدن للعالمین تمام جہاں والوں کے لیے یہ ہدایت ہے ایسی فضیلت تو اور کسی گھر کی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی اس پر ہے اور تمام دنیا کے لوگوں کو بتایا کہ آ جاؤ ہمارے گھر کا طواف کر لو کائنات میں اور کسی گھر کا طواف نہیں ہوتا اس کو ذہن میں رکھے بیت المقدس قبلہ تھا لیکن اس کا طواف کبھی کسی نے نہیں کیا صرف کعبۃ اللہ کا تمام انبیاء علیہ مثلاۃ وسلام آئے اور انہوں نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا اور حج جو فرائض میں سے ایک فریضہ ہے بلکہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے رکن اعظم ہے وہ بھی تو مکہ شریف میں ہی ہوتا ہے طواف ہے صفا مروا ہے منا ہے مزلفہ ہے عرفات ہے حج تو دنیا کے اور کسی کونے میں نہیں ہوتا ہے نہ بیت المقدس میں ہوتا ہے نہ اور کہیں ہوتا ہے نہ جبل طور پر ہوتا ہے نہ مدینہ طیبہ میں ہوتا ہے کہیں بھی نہیں کائنات میں اگر حج ہوتا ہے صرف وہی اسی جگہ پر ہوتا ہے جہاں بیت اللہ شریف ہے اسی مقدس شہر میں اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلا گھر تو کھانے کعبہ ہے اور یہ تمام عالمین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے فی آیاتم بینات اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں بینات میں نہیں کھلی ہوئی نشانیاں اس میں مقام ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ مقام کی معنی تھے ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ تو بالکل کھلی ہوئی نشانی ہے اور اس حرم شریف کی ایک شان یہ ہے ومن دخل و کان آمینہ جو آدمی بھی اس میں داخل ہو جائے گا حرم شریف میں کان آمینہ تو مطمئن ہو گیا معمون ہو گیا اب اس کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا اس لیے اہل عرب اپنے دشمن کو بھی حدود حرم میں چھیڑتے نہیں تھے باپ کے قاتل سے بھی کوئی آدمی وہاں جگڑتا نہیں تھا کیونکہ حدود حرم ہے ولی اللہ النَّاسِ وَلِلَّهِ اللہ اللہ کے واسطے اللہ تعالیٰ کے واسطے النَّاسِ لوگوں کے اوپر فرض ہے حج البعید اس گھر کا حج اس گھر کا یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اپنے بندوں کے اوپر اس کے اوپر ایک زبردست کتاب لکھی ہے حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ جو دعلم دیوبند کے بانی ہے اس کتاب کا نام ہے قبل نما کیا وہ عجیب و غریب کتاب ہے اس میں وہ بتایا گیا کہ اس گھر کی شان کیا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی وہ گھر ہے جہاں لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے آ جاؤ اور اس گھر کا طواف کرو من استطاع من جو شکل استطاع جو قدرت رکھتا ہے الہی اس کی طرف سبیلن پہنچنے کی جو وہاں تک پہنچنے کی ہاں، طاقت رکھتا ہے تو اس کے اوپر کیا ہے یہ لازم اور فرض ہے ومن کا فورا جو آدمی انکار کرے گا طاقت کے باوجود نہیں آئے گا فعن عالمین اللہ تعالیٰ تمام عالمین سے بے نیاز ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کون اس کے در پر آیا کون اس کے در پر نہیں آیا جو آیا تو اپنا بھلا کیا جو نہ آیا تو اپنا برا کیا اور حدیث پاک میں ہے جو شخص طاقت کے باوجود کوئی رکاوٹ نہیں ہے صحت بھی ہے مال بھی ہے سب کچھ ہے پھر بھی نہیں آیا اور یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا تو حدیث پاک میں ہے تو مرضی ہے یہودی مرے یا نصرانی مرے اس لیے کہ جس آدمی کو اللہ کے ساتھ محبت ہو وہ ضرور اللہ تعالیٰ کے گھر کی حاضری دینے کی کوشش کرے گا تو یہ فرمایا کہ جو طاقت رکھتا ہو تو وہ آئے ومن کفر فرمایا یہاں کیا فرق کا مطلب کہ جو نہیں آیا جو طاقت کے باوجود فی الحال اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے کا مطلب اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے کون میرے در پر آیا کون نہیں آیا وہ تو بے نیاز ہے لیکن جو آیا اپنا بھلا کیا اور جو ہے وہ اپنے لیے اور جو نہیں آیا تو اپنا نقصان کیا اس کے بعد اہل کتاب سے بتایا گیا کہ اہل کتاب تم انکار کیوں کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا حالانکہ تم گواہ ہو جو کچھ تم کرتے ہو فرما کی ہاں آپ فرما دیجئے قل آپ فرما دیجئے یا اہل الكتاب اے اہل کتاب لم فرن بی آیات اللہ کیوں انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا جو یہ اللہ تعالیٰ کی آیت نہیں ہے قرآن پاک اس کا انکار کیوں کرتے ہو اللہ علی ما تعملون اللہ تعالیٰ گواہ تمام چیزوں پر جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے تمہاری کوئی حرکت چھپی ہوئی نہیں ہے فی الحال تو ڈھیل دے رہا ہے موقع آئے گا تو اکٹھی سزا دیں گے پھر خود پٹائی کریں گے <clears throat> یہ فرمایا ایک تو خود انکار کرتے تھے اسلام نہیں قبول کرتے تھے اور جو اسلام قبول کرتے تھے تو ان کو روکتے تھے طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے آپ فرما دیجئے یا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم اے اہل کتاب سبیل اللہ کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے من آمن جو ایمان لا چکے ہیں ان کو کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے تب غون ہے کیا تم اس کو ٹیڑھا بنانا چاہتے ہو یہ فرمایا یہ کیسے کیا تم نے تو یہ فرمایا کہ ایک تو تم خود بھی ایمان نہیں لاتے ہو اور اسلام میں طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہو کبھی قبلے پر اعتراض کیا کبھی اونٹ کے گوشت پر اعتراض کیا کبھی اور کسی چیز پر اعتراض کیا تب گن ہے تم ٹیڑھ پن جو ہے اس میں تلاش کرتے ہو وہ تم شہدا حالانکہ تم سب جانتے ہو خوب جاننے والے ہو کہ اسلام سچا مذہب ہے اور ہم غلط کر رہے ہیں تو انجانے میں کوئی کام ہوتا تو چلو ٹھیک ہے لیکن تو جان بوجھ کر کرتے ہو تم مم اللہ بغافل اور اللہ رب العزت غافل نہیں ہے عما تعملون جو تم کرتے ہو وہ غافل نہیں ہے سب معلوم ہے اس کو آئے گا ایک دن تو رتی رتی حساب دیں گے تم سے اب اس کے بعد کیا ایمان والوں کو بتائے گا ایمان والوں ذرا ہوشیار رہو ذرا یہ خبیص قسم کے لوگ ہیں تمہیں آپس میں لڑا دیں گے مدینہ طیبہ میں دو قبیلے تھے بہت بڑے ایک قبیلے کا نام تھا اوس کیا ایک کا نام خزرج اصل میں یہ دو بھائی تھے بہت پہلے زمانے میں اوس اور خزرج پھر دونوں کے خاندان بن گئے اب بڑے خاندان ہو گئے لیکن آپس میں لڑائی بھی ہوتی تھی خطرناک لڑائی ایک جنگ ہے اس کو جنگ بواس کہتے تھے کیا ایک سو بیس سال تک وہ جنگ چلی ایک سو بیس سال تک چلتی رہتی تھی چلتی رہتی تھی اور وصیت کرتے تھے ان سے انتقام لینا تو جنگ رہے تھے آپس میں زبردست ضد تھی اوس اور خزرج کی اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ طیبہ تو چونکہ یہ لوگ بھی مسلمان ہو چکے تھے یہ لوگ بھی مسلمان ہو چکے تھے اب تو ایک ساتھ آنا ہے نا ایک ساتھ آئیں گے تو کیا ہوگا آپ جو آپس میں جو ضد تھی اور نفرت تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ سب ختم ہو گئی یہ تو شیر و شکر ہو گئی ایک جن بن گئے لیکن یہودیوں کو یہ بات پسند نہیں آئی یہودی نے کہا رہے یار یہ تو مل گئے اور دونوں جماعتیں اور خزرج دونوں قبیلے اسلام کے حمایتی بن گئے اور رسول اللہ وسلم کی مددگار بن گئے تو کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کرو آپس میں پھر یہ لڑ پڑے اس لیے ایک خبیص یہودی آیا وہ بیٹھا ایک جگہ یہ دونوں قبیلے بیٹھے ہوئے تھے ہاں، تو آپس میں تو وہی جنگ بواس کے اشعار پڑھنے شروع کر دیے یعنی کہ جس میں ان کی بہادری ہوگا وہ اس کا تذکرہ تھا اور کیا کیا ظلم کیا تھا اوس نے خزرج پر اور خزرج نے اوس پر وہ اشعار پڑھنے لگا تو بس وہ پھر بھڑک پڑی وہ بات یہاں تک کہ پھر آپس میں ہاتھا پائی ہونے لگی کہ ہتھیار اٹھا لیں اوس اور خزرج آپس میں اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ لائے آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا اللہ کے بندو تم تو بھائی بھائی ہو تم ان کی چالوں سے بے, خبر ہو یہ تو پھر تم کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں اللہ نے تم کو ایمان دے دے دیا اسلام دے دیا اور فرمایا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر موجود ہیں کیا میرے سامنے تم ایسا کرو گے <clears throat> اس پر ان کو احساس ہوا ہتھیار نیچے رکھے آپ اس میں گلے ملے بہت روئے اور معافی مانگی رسول اللہ وسلم سے اور کہنے لگے یہ خبیص تھا شیطان آیا تھا یہاں ہم کو لڑانے کے لیے بس اس کے بعد پھر کبھی اس طرح کی کوئی بات پیش نہیں آئی ان آیتوں میں یہی ہے یا ایوہ الذین آمنون اے ایمان والو ان تطیعو اگر تم نے بات مانی اطاعت کی فریقا من الذین اوت الكتاب ایک فریق کی من الذین عت الكتاب جن کو کتاب دی گئی یعنی اگر تم نے یہود کی بات مان لی ان کے باتوں میں آ آپ کو معلوم ہے وہ کیا کریں گے یردوکم وہ تم کو لوٹا دیں گے بعد ایمانکم ایمان لانے کے بعد کافرین کافر بنا کر کافر بنا کر چھوڑ دیں گے تمہیں یعنی پھر وہ تمہیں اسی جگہ پر پہنچا دیں گے جس جگہ پر تم اسلام سے پہلے تھے اس لیے ان سے ہوشیار رہو تو ان آیات میں یہ بتایا گیا کہ یہود جو ہے پھر کوشش کرتے تھے یہ مسلمان آپس میں پھر لڑے اب ان کی کوششیں آج بھی ہوتی ہیں کسی طرح سے اس وقت جو مسلمانوں میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں نا یہ سب جو یہود کی کارستانی ہے جی خود تو وہ پیچھے بیٹھے رہتے ہیں اور ان کو لڑا کے مردوں کی طرح دیکھتے ہیں کہ کون کس کو کیا کر رہا ہے کس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں یہ ایسی خطرناک چالیں ہوتی ہیں